اے اہل کتاب تم ابراہیم کے بارے میں کیوں بحث کرتے ہو حالانکہ تورات اور انجیل ان کے بعد ہی تو نازل ہوئی تھیں کیا تمہیں اتنی بھی سمجھ نہیں ہے